الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ شاء اللہ وجل آج مدنی قاعدے کے سبق نمبر آٹھ کی مشق کریں گے لہذا تمام اسرائی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدے کے سبق نمبر آٹھ جو ہے یہ کھول لیجیے نکال لیجیے انشاءاللہ اللہ اس کی مشق کی ترکیب ہوگی مشق سے قبل ان باتوں کا خوب خیال رکھنا بہت ضروری ہے پہلے تو یہ کہ یہ سبق نمبر جو آٹھ ہے اس میں کھڑی حرکات ہم نے سب سے پہلے سبق نمبر تین سبق نمبر چار میں حرکات پڑھی تھی حرکات کسے کہتے ہیں ماشاء اللہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں اور کھڑی حرکات کسے کہتے ہیں جی کھڑا زبر کھڑے زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں اب ان حرکات میں سبق نمبر تین اور چار میں جو حرکات ہیں زبر زیر پیش ان کی ادائیگی میں یعنی بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہوتا ہے اور سبق نمبر آٹھ میں جو یہ کھڑی حرکات ہیں ان کو ادا کرتے وقت دو حرکت یعنی ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے اور کھڑی حرکات یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہے یعنی کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام اور کھڑا پھیر یا مدہ کے قائم مقام اور الٹا پیش واؤ مدا کے قائم مقام ہے جس طرح ہم نے کل حروف مدہ کی مشق کی تھی یعنی ایک الف کی مقدار کھینچ کر دراز کر کے معروف طریقے سے ہم نے پڑھا تھا اسی طرح آج کھڑی حرکات کی مشق ہوگی کھڑا زبر حرف کے اوپر اور الٹا پیش بھی حرف کے اوپر ہوتا ہے اور کھڑا زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے اس بات کا خوب خیال رکھیے گا کہ حرکات کو جب بھی ادا کریں گے معروف طریقے سے ادا کریں گے مجھول نہیں ادا کریں گے زبر چاہے وہ پڑا زبر ہو یعنی وہ خالی زبر ہو کھڑا زبر نہ ہو یا پھر کھڑا زبر ہو تو اس کی ادائیگی میں آواز اور منہ دونوں کھولیں گے کھڑا زیر ادا کرتے وقت کھڑے زیر کو پڑھتے ہوئے آواز کو نیچے گرائیں گے اور الٹے پیش کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو کامل گول کریں گے انشاءاللہ اس ترکیب سے یہ حرکات معروف طریقے سے ادا ہوں گی اور اس سبق نمبر آٹھ کے اندر خاص طور پہ اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ یہ حروف جو ہیں قریب الفوت یعنی وہ حروف جن کی آواز ملتی جلتی ہے یہ اس میں فرق کیا جائے گا اور اس کی مشق کی جائے گی تاکہ اس کے اندر فرق ہو تا کا میں فرق زا زال اور میں فرق سا سین سین میں میں فرق فرق اور سود تو جس طرح ہم نے سبق نمبر چار میں جو قریب الصوت یعنی ملتے جلتی آواز والے حروف کی مشق کی تھی اسی طرح آج آٹھ نمبر سبق میں کھڑی حرکات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 تا کھڑا زبر تا تا کھڑا زیر تی تا الٹا پیش تو تا تی تو تا تی اب اس تا کو ہم نے باریک پڑھا ہے اس کے آگے سطر نمبر ایک میں تو ہے اب تو کو ہم پر پڑھیں گے جبکہ ان کی آواز ان کا مخرج ایک ہی ہے اور آواز ان کی ملتی جلتی ہے فرق کیا ہے کہ تا کو باریک پڑھیں گے اور تو کو پر پڑھیں گے موٹا پڑھیں گے اس لیے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں تو کھڑا زبر تو کھڑا زیر پوئی الٹا پیش تو اب تو میں جب تو ادا کریں گے یعنی زبر اس کی کھڑا زبر ادا کریں گے تو آواز اور منہ دونوں کھولیں گے اور اس کو پور پڑیں گے لیکن ہونٹ گول نہ ہو پا پا کو گرا دیں گے تاکہ معروف ادا ہو اگر پے پڑھیں گے تو یہ مجھول ہو جائے گا تو اب الٹا پیش ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو کامل گول کریں گے تو اب اس سب سطر نمبر ایک کی اروا میں دہرائی کرتے ہیں تا پی تو کوئی تو سطر نمبر دو زا کھڑا زبر ز اب یہ ہر حرف کا الگ الگ نام لے کر اس کی حرکت کا واضح نام لے کر ادا کریں گے نا تھوڑا آسانی ہوگی اور سمجھنے میں آسانی ہوگی ورنہ ہوتا یہ کہ جیسے بعض پڑھتے ہیں تو یہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے نہ وہ دراز ہو رہے ہوتے ہیں نہ حروف حرف کا پتا اور نہ ہی حرکت کا معلوم ہوتا ہے تو اس کو واضح ادا کرنا ہے کیونکہ الگ الگ خانے میں دیے گئے تو اس کی وضاحت بہت ضروری ہے جب بھی جو ہے اس کو پڑھا جائے تو ہر ہر حرف کو الگ الگ اس کا نام لیا جائے تاکہ وہ ہر حرف اپنے مقام سے اپنے مخرج سے ادا ہو اور تمام خوبیوں کے ساتھ ادا ہو اور پھر جو زبر ہے یا زیر ہے پیش ہے اس کا واضح نام لیا جائے تاکہ پتا چلے کہ کون سی حرکت پڑی جا رہی ہے زا کھڑا زبر زا زا کھڑا زیر زی زا الٹا پیش زو زو زو وی وی رال کھڑا زبر رال کھڑا زیر وی رال وی وو زا کو یہ دونوں باریک حروف ہیں فرق کیا ہے کہ زا کو سیٹی کی آواز میں زا زا زیادہ تکلف بھی نہ ہو کہ ایک دم زا اس طرح بھی نہیں بلکہ سٹی کی آواز پیدا ہو اور سختی سے ادا ہو زا زا زی زو اور زال کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے را زی زو اس طرح ادا کرنا ہے اب دوہرائیے گا زا زی زو زو را زی ز کھڑا زبر و کھڑا زیر وی وا الٹا پیش وی زال اور وا میں یہ فرق ہے اگر زال کو ہم نے پر کر دیا موٹا پڑا تو یہ وا بن جائے گا یا وا کو ہم نے باریک پڑھا تو یہ زال بن جائے گی اور وا کے اندر سختی پیدا کی تو یہ وا بن جائے گا تو اس کو نرمی کے ساتھ ادا کر دیں اور جو ہے پر ادا کر وا وی وو سا کھڑا زبر سا سا کھڑا زیر سی سا الٹا پیش سو سا سی سو اب سطر نمبر چار سین کڑا زبر سا سین کھڑا زیر سی سین الٹا پیش سو سا سی سو سد کھڑا زبر سو سد کھڑا زیر سوئی صاد الٹا پیش سو سوئی سو اب سین اور فو ان دونوں میں سختی یعنی سیٹی جیسی آواز ہے تو اس طرح توجہ کے ساتھ ادا کریں گے تو حروف جو ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں اس کے اندر جو ہے وہ فرق کرنے میں آسانی ہوگی ان کا پہلے معلوم تو یہ ہو کہ اب سین میں بھی سختی ہے سیٹی کی آواز ہے اور سواد میں بھی سختی ہے اور سیٹی کی آواز ہے فرق کیا ہے سین کو باریک پڑھیں گے اور سواد کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے یہ اس کا فرق ہے ورنہ یہ ایک ہی مخرج سے آدھا ہوتے ہیں اور ان کی آواز بھی ایک ہی جیسی ہے اس کی دوہرائی کر دیں سا سی سو اب سطر نمبر پانچ دال کھڑا زبر دا دال کھڑا زیر دی دال الٹا پیش دو دا دی دو دا دی دو بود کھڑا دیبر بو بود کھڑا شیر بوئی بود الٹا پیش بو کو پر پڑھ دیں اور گود کا مخرج ہے زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑوں کی جڑ یہ الٹی جانب سے آسانی سے ادا ہوتا ہے تو اس کو پر پڑھ دیں حروف مستعلیہ میں سے اب اس کی دہرائی کر لیتے ہیں دا دی دو بو زبر جب بھی ادا کریں تو منہ اور آواز کامل کھول کر ادا کریں تاکہ واضح ادا ہو اس کی آواز صحیح جو ہے وہ نکلے بوئی بو سطر نمبر چھ کاف کھڑا سبر کاف کھڑا زیر کی کاف الٹا پیش کو کا

اب کاف جو پہلا جو ڈنڈی والا کاف ہے اس کو باریک پڑھیں گے اور دو نقطے والا قوف یہ پور پڑھیں گے یہ اس میں فرق ہے موٹا پڑھا جائے گا پہلا کاف جو ڈنڈی والا ہے اس کو باریک پڑھیں گے اور دو نقطے والا جو قوف ہے اس کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے اس لیے کہ یہ حروف ہے مستعلیہ میں سے یہ اس میں فرق ہے کا کی کو کھڑا زبر ہاں ہاں کھڑا زیر ہی ہا الٹا پیش ہا کڑا زبر ہ

کھڑا زیر ای حمزہ الٹا پیش او آ اب یہ مدنی قاعدے میں حمزہ کی دونوں شکلیں دی گئی ہیں ایک الف شکل میں اور دوسرا آئین شکل میں آئین کا جیسے سیرا ہوتا ہے اس شکل میں یہ دونوں حمزہ کی شکلیں دی گئی ہیں یہ قرآن پاک میں الف شکل میں کہیں بھی حمزہ آئے گا تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ہوگی اس بات کا خیال رکھیے گا کہ اس کو الف نہیں پڑھیں گے یہ الف شکل میں حمزہ ہے الف لکھا ہو اس کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے جسم ہو یا کوئی حرکت ہو تو وہ پھر الف نہیں رہے گا بلکہ حمزہ پڑھیں گے اسے الف نہیں پڑھیں گے اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے الف کے اوپر کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں ہوتی اور الف شکل پر کسی قسم کی کوئی حرکت آ جائے یعنی زبر ہو زیر ہو پیش ہو تو وہ الف نہیں بلکہ حمزہ پڑا جائے گا اسی طرح آئین شکل میں حمزہ ہوتا ہے جو اس کے برابر میں حمزہ دیا گیا ہے تو یہ دونوں حمزے کی شکلیں ہیں تو اس مدنی قاعدے کے اندر دینے کی وجہ یہ ہے تاکہ پہچان ہو کہ حمزہ کی دو شکلیں ہیں ایک الف شکل دوسرا آئین شکل میں حمزہ کھڑا زبر حمزہ کھڑا زیر ای حمزہ الٹا پیش او آ ای او عین کھڑا زبر آ عین کھڑا زیر عین عین الٹا پیش او اب آواز سے محسوس کریں گے کہ حمزہ کی آواز کچھ اور ہے اور آئین کی آواز اور ہے تو اس میں فرق یہ کرنا ہے حمزہ کو ابتدائی حلق سے ادا کرنا ہے جیسے آ اور آئین کو آ فرق ہے اور ای یہ اس میں فرق ہے او یہ دونوں میں فرق ہے تو اس فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے آئین کی خوب مشق کرنی ہے تاکہ یہ وسط حلق سے صحیح ادا ہو اب اس کی دوہرائی کرتے ہیں آ ای او کھڑا زبر ہ ہاں کھڑا زیر خی ہاں اُلٹا پیش ہو ہاں ہئی خی پر دیں اور غائن بھی یہ دونوں حروف پر پڑے جائیں گے لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ خواہ غائن نہ بن جائے غائن خواہ نہ بن جائے یعنی ان کی آواز میں یہ فرق ہونا چاہیے کہ خواہ غائن نہ بنے اور غائن میں خواہ کی آواز پیدا نہ ہو جیسے اب اس کو غا نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے خی غائن کھڑا زبر غا غین غین کھڑا زیر غی غی غی الٹا پیش غو غو غو با کھڑا زبر با با کھڑا سیر بی با الٹا پیش بو با بی بو میم کھڑا صبر ما میم کھڑا سیر می میم الٹا پیش مو ما می مو مو با بی بو ما می کھڑا زبر وا واو کھڑا زیر وی واو الٹا پیش وو وا وی وو فا کھڑا زبر فا فا کھڑا زیر فی فا الٹا پیش فو فا فی فو فا کا جو مخرج ہے اس کے مخرج سے ادا کر دیں فا کا مخرج یہ ہے کہ اوپر کے سامنے والے دو دانتوں دو دانت جو ہیں دونوں دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ اوپر کے یہ دونوں دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ اس سے فا ادا ہوتا ہے فا بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ اس طرح بھی ادا کرتے ہیں جیسے فا فا دونوں ہونٹوں کو گول کر کے فا ادا کرتے ہیں جو واؤ جیسی مشابت ہوتی ہے یا پھر دونوں ہونٹوں کو بند کر کے ادا کرتے ہیں جیسے فا تو یہ حرف ہی بگڑ گیا اس کا صحیح جو مخرج ہے وہ ہے کہ اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ یہ مخرج ہے یہ نکلنے کی جگہ ہے فا کی فا کھڑا زبر فا فا کھڑا زیر فی فا الٹا پیش فو فا فی فو لام کھڑا زبر لا لام کھڑا زیر لی لام الٹا پیش لو لا لی لو نون کھڑا زبر نا نون کھڑا زیر نی نون الٹا پیش نا نی نو را ر را زیر ری را الٹا پیش رو را ری رو را پر زبر یا پیش یا الٹا پیش کھڑا صبر یا دو زبر دو پیش ہوں تو راہ کو پور یعنی موٹا پڑیں گے اور راہ کے نیچے زیر ہو راہ کے نیچے دو زیر ہو راہ کے نیچے کھڑا زیر ہو تو راہ کو باریک پڑھیں گے ری رو جیم کھڑا صبر جا جیم کھڑا زیر جی جیم الٹا پیش جو جا جی جو یہ جیم شین یا یہ تین حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں یعنی بیچ زبان اور بیچ تالو زبان کا بیچ اور تالو کا بیچ اوپر والے تالو کا بیچ یعنی درمیانے زبان درمیانے تالو سے جیم شین یا یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں اگر ان کا اہتمام نہ کیا جائے صحیح مشق نہ کی جائے تو جین کی آواز یا بن جاتی ہے یا کی آواز جا بن جاتی ہے تو اسی طرح شین کو جب ادا کریں گے تو آواز اس کی شین کی آواز منہ میں پھیلتی ہوئی محسوس ہو جیم کھڑا صبر جا جیم کھڑا شیر جی جیم الٹا پیش جو جا جی جو شین کھڑا زبر شا شین کھڑا زیر شی شین الٹا پیش شو شا شی شو یا کھڑا زبر یا یا کھڑا زیر یا الٹا پیش یو یا یہ کھڑی حرکات کہ ہم نے سبق نمبر آٹھ کی مشق کی ہے مزید اس پر توجہ کے ساتھ مشق کیجیے گا تاکہ مزید اس میں بہتری ہو لیکن اس بات کا خیال رکھیے گا کہ کھڑی حرکات یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہے قرآن پاک میں کہیں کسی حرف پر کھڑا صبر ہو اگر وہ ادا نہ کیا گیا تو حرف مد حذف ہوگا اور حروف گھٹا دینا یا بڑھا دینا یہ لکھن جلی یعنی بڑی غلطی کہلاتی ہے اور جہاں کھڑا کھڑے حرکات ہیں وہاں انہیں ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے مگر معروف پڑھیں گے مجھول نہیں پڑھیں گے اور اسی طرح جو ملتی جلتی آواز والے قریب الصوت وہ عروف جن کی آوازیں ملتی جلتی ہیں ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں ان کا بھی خوب اہتمام کیا جائے اور ان کی خوب مشق کی جائے تاکہ ان کے درمیان جو ہے فرق ہو تو اللہ تبارک و تعالی مزید آسانی فرمائے انشاءاللہ شاء اللہ ابھی قرآن پاک کی سورہ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 بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزہ لمزة ویل لکل ہمزہ لمزة ویل لکل ہمزہ لمزہ وائی یہ وائی واؤ یا زبر وائی انشاءاللہ اس کی اسی کل جو مشق کریں گے یہ حروف لین میں سے یا لین ہے اس کو ادا کرتے ہوئے مارو پڑھیں گے وائے للی نہیں پڑھیں گے وائی للی للی کلی اب لام دونوں لام کے نیچے جو زیر ہے اس کو دراز نہیں کرنا وہی للی کلی اس طرح کھینچنا نہیں بلکہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے اسے مارو پڑیں گے ہوں مزا ہا ادا کریں گے ہا نہیں پڑیں گے اور زا کو سختی کے ساتھ سیٹی کی آواز میں ادا کریں گے اور آخر میں جو تا ہے گول تا گول تا کلمے کے آخر میں آ رہا ہو اگر وہاں وقت کریں گے تو یہ ہائے سے بدل جائے گی ہائے سے گولتا بدل جائے گی یہ تمام اسرائیل بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین یہاں دیکھ رہے ہوں گے کہ اس عبارت کے آخر میں وقت پر یہاں چھوٹی سی نون لکھی ہے یہ نون جب وصل کریں گے ملا کر پڑھیں گے تب پڑھی جائے گی یعنی جیسے ہو ماساتی لو ماساتی نیل لذی اب ماساتی ماساتی لذیذ نہیں پڑھیں گے یا ماساتی الزی نہیں پڑھیں گے بلکہ جب ملائیں گے تو لوماساتی نیل لذی پڑھیں گے یہ نون قطنی کہلاتا ہے جس کے بارے میں ہم نے گزشتہ مدنی قاعدے کے اندر اس کی مشق کی تھی انشاءاللہ مزید مدنی قاعدے میں اس کی مشق آئے گی اور سورہ اخلاص میں جو ہے ہم نے اس کی وضاحت کی تھی تو اب یہ جو نون لکھا ہے یہ نون ملاتے ہوئے پڑھیں گے وقف کریں گے تو تا کو ہائے ساکنہ سے بدل کر وقف کریں گے وئی نی كل مزا اللہ الذي جمع مالا وعدده لو اب ہوٹوں کو گول کریں گے اور واؤ کو جب ادا کریں گے تو واؤ ہوٹ گول کر ادا کریں گے مگر جب واؤ کی زبر پڑیں گے تو منہ اور آواز دونوں کھول دیں گے اللہ جمع مالا ام لو و اب دونوں دال پر زبر ہے زبر کو کھینچیں گے نہیں ٹھیک ہے اور آخر میں ہائے ہا کو ساکن کر دیں گے اللہ وی يحسب ان لہ اخلاد اب یہاں ہا ہے اس کو ہا پڑھنا ہے ہا نہیں پڑھنا ہے یش سین کو سختی کے ساتھ ادا کرنا ہے اور با پر پیش ہے اس کو کھینچے گے نہیں نون مشدد ہے نون پر جب بھی شد آ جائے تشدید آ جائے تشدید کہتے ہیں تین دندان والی شکل کو تو نون اور میم جب بھی مشدد ہو ان کے اوپر تشدید ہو تو ان میں غنہ ہوگا ایک الف کی مقدار آواز میں لے جا کر ٹھہرائیں گے ان لہو اخلاد له یا سب اس طرح کی آواز محسوس ہو رہی ہے پیش کو جب ادا کریں گے تو دونوں ہونٹوں کو کامل گول کریں گے یا سب ان لو اہل دلہ بزن فی الحم کل یہاں لام کے ساتھ الف ہے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے الف مدہ ہے الف سے پہلے زبر آ گیا لام کے اوپر تو حروف مدہ کی جو ہم نے کل سبق کی مشق کی تھی یہ اسی میں سے تو یہ حرف مد ہے لہذا ایک الف کی مقدار کھینچیں گے لم با یہاں غنہ کریں گے یہ اقلاب کا قاعدہ ہے انشاءاللہ مدنی قاعدے میں اقلاب کی بھی مشق کرائی جائے گی انشاءاللہ جب اس کا سبق آئے گا تو اس میں اس کی وضاحت ہوگی اسی طرح نون مشدد ہے اس میں غنہ کریں گے اور فل ہے اور تو کو وسط حلق سے ادا کریں گے اور تو کو پر پڑھیں گے اور آخر میں جو تا ہے یہ گول تا ہے جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ گول تا جب بھی کلمے کے آخر میں ہوں اگر وقف کریں گے تو اسے ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے یہاں اس طرح وقف نہیں کریں گے فل خوا مت اس طرح نہیں بلکہ فل خوا ماہ آخر میں ہا کی آواز نکالیں گے دو گول تا جو ہے گول تا کو وقف میں ہائے ساکنہ سے بدلیں گے کنڈا بزن نسل ہو تو میرا وما وما أدراك ما الحطمة پہ مد ہے اور دال ساکن ہے اور دال پر قلقلہ کریں گے اسی طرح را پر کھڑا زبر ہے را کو پور پڑیں گے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑیں گے مل اسی طرح ہا وقت حلق سے ادا کریں گے تو کو پر پڑیں گے اور آخر میں جو کلمے کے آخر میں گولتا ہے اس کو وقت کی صورت میں ہائے ساکنہ سے بدل کر وقف کریں گے وما کے مل ہو نار مو ہل نار اللہ نون کے ساتھ الف مدہ ہے اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے نار اللہ الموقدہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة الفیدہ یا یا تا جو ہم نے سبق نمبر سات میں پڑھا تھا حروف مدہ کی سبق میں یہاں یا مدہ ہے ایک علیف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے اور تک تو آج ہم نے مشق کی تا اور تو میں کیا فرق ہے یہ ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں اسے کہتے ہیں قریب الصوت جن کی آواز ملتی جلتی ہے جن حروف کی تو تا اور پا ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں اور ان کی آواز بھی ایک جیسی ہے فرق یہ ہے کہ تا کو باریک پڑھیں گے اور پا کو تر یعنی موٹا پڑھیں گے اللہ اسی طرح آلل آئین پڑھیں گے آلل اف ادہ آگے حمزہ کی آواز نکالیں گے اف ادہ اللہ تی تب پولی اف عقیدہ انہا علیہم یہاں حمزہ ساکن ہے اس کو جھٹکے سے ادا کریں گے مقصدہ سواد کو سیٹی کی آواز میں اور پور پڑیں گے مقصدہ ان إنها عليهم مقصدة في عمد ممددة في عمد ممددة صدق الله العظيم